سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یہ مہینہ انتیس دن کا ہے اور پورا ہو چکا ہے حدیث نمبر چھتیس سو ننانوے مسند احمد